كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين میں سے کسی کی موت قریب ہو اور وہ مال و جائداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو تمہارے اوپر والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت فرض کر دی گئی ہے یہ متقی لوگوں پر لازم ہے اس آیت کریمہ میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہے صحیح قول کے مطابق میراث کی آیت نازل ہونے کے قبل وصیت واجب تھی آیت میراث کے نزول کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ کی طرف سے ورثہ کے لیے مقرر کردہ حصے لازم ہو گئے جنہیں وہ میت کی وسیعت کا احسان لیے بغیر پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ترمزی نسئی ابن ماجہ وغیرہ امام شافعی اپنی کتاب اور میں لکھتے ہیں کہ یہ متن متواتر ہے اور تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال فرمایا تھا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں امام احمد نے محمد بن سیرین سے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور جب اس آیت پر پہنچے تو کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن وہ رشتہ دار جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہے ان کے لیے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وصیت کرنا مستحب ہے اور اس کام کے لیے مال کا تیسرا حصہ استعمال ہوگا جس کی وصیت کرنی جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی ترغیب کی آیات اور احادیث بہت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو صرف ایک تہائی مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی تھی